حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی فوت ہو گئیں آپ نے ہمیں غسل دینے کے لیے بلا بھیجا پھر فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دینا اور اسے تین مرتبہ یا اگر ضرورت محسوس کرو تو پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ تاک دفعہ غسل دینا اور آخری دفعہ کچھ کافور بھی ڈال لینا پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع کرنا ہم جب فارغ ہوئے تو ہم نے آپ کو اطلاع کی آپ نے ہماری طرف اپنا تہبند پھینکا اور فرمایا کفن سے پہلے اس کو اس میں لپیٹ دینا ہم نے ان کے بالوں کی تین میڈیاں کنگھی سے بنائی اور ان کو ان کے پیچھے ڈال دیا سننے نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھیاسی